آپ لوگ کے سامنے حمد پاک تعالیٰ پیش کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا آئیے سارے حضرات مل کر محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ حضرات ساتھ دیں گے انشاءاللہ شاعر کہتا ہے یہ شمس و قمر یہ عرض و سما یہ شمس و قمر یہ ارزما و سما یہ شمس و قمر یہ و سما سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شمس و قمر یہ ارض و سما یہ شمس و قمر یہ ارض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے میرے ساتھ ایک آواز ہو کر کہیں یہ شم و قمر یہ ارض و سما یہ قمر یہ ارض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شام سحر یہ بحر و فضا یہ و سحر یہ بحر و فضا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ معبود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو مسجود بھی تو موجود بھی تو مقصود بھی تو موجود بھی تو مقصود بھی تو لے پتا تیرا پایا لیکن نہ پتا تیرا پایا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ شم سو قمر یہ و سما یہ شم سو قمر یہ ارض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بھی زبان خاموش رہے میرے ساتھ ایک آواز ہو کر کہے سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہر مشکل تو حل کرتا ہے ہر مشکل تو حل کرتا ہے ہر حاجت پوری کرتا ہے ہر حاجت پوری کرتا ہے بیماروں کو دیتا ہے شفا ارے بیماروں کو دیتا ہے شفا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ <clears throat> اور بہت خوبصورت اور قابل غور شعر ہے شاعر کہتا ہے کس چیز میں تو موجود نہیں کس چیز میں تو موجود نہیں ارے ہر مشکل تو حل کرتا ہے ہر مشکل تو حل کرتا ہے بیماروں کو دیتا ہے شپا بیماروں کو دیتا ہے شپا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ و سما یہ ار و قمر یہ عرض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ